کہ ہم اللہ پاک کے محبوب ہیں چاہیں تو اللہ نے فرمایا اگر تم محبوب ہو تو پھر محبوب اور محب کے ملنے میں جو زندگی دنیا بھی حائل ہے کیا ہے حائل ہے نا موت آئے اور اللہ کی ملاقات ہوئے تم اگر محبوب ہو اللہ تمہارا محب ہے تو محبوب اور محب کی ملاقات ہونی چاہیے نہ ہونی چاہیے اور ملاقات میں یہ دنیا کی زندگی کیا ہے ہے تو پھر تم جلدی مرو اور اللہ کی زیارت کرو تاکہ محبوب محب کی ملاقات ہو جائے لیکن وہ کیا کہیں گے آگے آئے گا انشاءاللہ پہلے پارو میں پڑھیں گے انشاءاللہ شاء اللہ امر الفا خانہ کو تو کہتے ہیں ہزار سال ہمیں زندگی مل جائے ہم مرے ہی نہ سرے سے کیوں ان کو پتا ہے کہ ہم ہیں کافر مشرف ہم نے نبی علیہ السلام کی نبوت کا انکار کیا ہوا ہے قرآن کا انکار کیا ہوا جانتے ہوئے مریں گے تو فوراً عذاب ہی عذاب شروع ہو جائے گا چلو یہاں رہیں کچھ دن کھا پی تو رہے ہیں کچھ سمجھ آیا ہے ہاں ثابت ہوا کہ اذان ایک ہی ہے ہاں یہ غیر مقلدین کی باتیں لمبی ہے میں بتاتا تو حضرت عثمان غنی نے اذان جاری کی تھی نا نبی علیہ السلام نے فرما دیا ہے حضرت کہ تہتر فرقے ہوں گے میری امت کے سارے جہنم میں جائیں گے اللہ واحدہ مگر ایک جنت میں جائے گا صحابہ نے پوچھا من ہم یا رسول اللہ وہ کون ہے فرمایا ما آنا آلے ہے جو میرے اور میرے صحابہ کے مقلد ہیں میرے اور اگر فقط نبی علیہ السلام کی تکلیف ضروری ہوتی تو آپ اصحابی کا ٹوٹکا کیوں ملا رہے ہیں کچھ سمجھ رہے ہو آپ ماں آنا علیہ ہے ہیں جو میرا طریقہ ہے اور میرے صحابہ کا طریقہ ہے معلوم ہوا جو کام آپ نے کیا وہ بھی دین ہے اور جو کام آپ نے نہیں کیا صحابہ نے کیا وہ بھی معلوم ہوا آپ کی تقلید بھی واجب ہے اور جو کام آپ نے نہیں کیا صحابہ نے کیا اس کی تقلید بھی واجب ہے کچھ سمجھ آئیے بات خیال کرنا <clears throat> یہ اچھا کرتے ہیں جی آزان جو ہے بعد میں کٹھے دیتے ہیں یہ بہتر ہے مجھے تو یہ پسند ہے آگے ہاں، خاص طور پر بدرل البے کا ذکر کیا جائے تو ہمارے مدرسہ کے طلبا پہلی اذان کے بعد جب ٹوپیاں اور خوشبو بیچنے کا اسٹال لگاتے ہیں لہٰذا بالکل ناجائز ہے جی ناجائز ہے بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے ناجائز ہے حرام ہے بالکل ہاں نماز کے فوراً بعد لگاؤ آ رہا ہے برکت ہوگی ان شاء اللہ منع کرو یادین اذہر البے اور چھوڑ دو تم تمام کاموں کو خصوصاً بے کو ظالم یہ ساج الجمعہ و ترک بے جما بھر بھائی یہ بہتر ہے واسطے تمہارے اگر ہو تم جانتے ہو تم اگر ہو تم جان تو نکل گئے کیونکہ نفع دینی باقی اور مقدم ہے کیونکہ نفع دینی باقی اور مقدم ہے اور نفع دنیاوی نہیں لکھا ہوا جی۔ ہاں؟ خیر باقی اور فانی ہے ٹھیک ہے فیضا کو دیا کی سلا تو پس جب کہ مکمل پوری کر دی جائے نماز فن تشرو فل آجے پس پھیل پڑو تم زمین کے اندر اور طلب کرو تم اللہ کے فضل سے من فضل اللہ کے نچل کر رو روزی چل کر طلب کرو دو باتیں عرض کرنی ہیں پہلی بات کہ فن تشرو کا امر جو ہے یہ جی امر وجوب یا استحباب کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ جی امر عباہت اور اجازت کے لیے ہے کیا کہہ رہا ہوں یہ جی امر جو ہے یہ وجوب کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ امر عباہت اور اجازت کے لیے ہے اجازت اور عباہت کے لیے ہے کہ نماز کے بعد پھیلنا اور تجارت کرنے کی اجازت ہے یہ نہیں کہ نماز کے بعد ضرور تجارت کرو ورنہ گناہ گار ہو یہ مراد نہیں ہے وجوب یا استحباب کے لیے نہیں ہے بلکہ عباہت اور اجازت کے لیے ہے اس لیے نیچے فن شروع کے لکھا ہے یعنی اجازت ہے لکھا ہوا فن شروع کے نیچے یعنی اجازت ہے تمہیں تجارت کرنے کی فن فی الحال دے پھیل پڑو زمین میں اور طلب کرو تم فضل اللہ پاک کا یعنی رو رزق دوسری بات جو عرض کرنی ہے علماء نے فرمایا ہے کہ جمعہ پڑھنے کے بعد انسان دکان کھولے تجارت کرے تو اس میں خاص طور پہ برکت ہوتی ہے کیا ہوتی ہے برکت ہوتی ہے اس لیے کہ اللہ نے اس کو ذکر فرمایا ہے پیدا کو دیا کہ کو کا شروع کر ترتیب بھی یہی ہے کہ صبح انسان جو ہے وہ تیاری کرے جمعہ کی نماز جمعہ پڑھے اطمینان کے ساتھ بات سنے سمجھا احکامات الہیہ کا سبق لے لے اور نماز سے فارغ ہو کر پھر تجارت کرے سمجھا نا صحیح بس <clears throat> اللہ اور روبی کی تلاش میں بھی اور روبی کی تلاش کے دوران بھی اور یاد کرتے رہو اللہ پاک کو بہت سارا اللہ کم سمرا ذکر الہی لکھا ہے سمرا ذکر الہی امید ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے بے رہو تجارت تھی جا رہا تھا اب زجر آ گئی ہے حضرت مدینہ منورہ میں نبی علیہ السلاط و تسلیم خطبہ دے رہے تھے کیا دے رہے تھے جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے لیکن یہ وہ وقت تھا جب نماز پہلے ہوتی تھی خطبہ بعد میں ہوتا تھا جمعہ کبھی ایسے ہوتا تھا نماز پہلے اور خطبہ بعد میں ہوتا تھا نماز ہو بھی خطبہ دے رہے تھے کاغ پڑا ہوا تھا تو باہر سے کافلہ آیا توام لے کر تو انہوں نے ڈھنڈورا پیٹا یعنی آواز موازے دیے جب آم کا قافلہ گیا آئے تو صحابہ سارے دوڑ پڑے لینے کے لیے بارہ مرد و عورتیں کتنی مرد عورتیں ملا کر فقط بارہ آدمی تھے جو حضرت کے پاس بیٹھے رہے باقی سارے کے سارے چلے گئے اٹھ کر اس پر اللہ نے زجر فرمائی ہے سمجھا ایک بات اور بھی عرض کر دوں بظاہر جو صحابہ پر بڑا اعتراض آتا ہے کہ دیکھو نبی علیہ السلام خطبہ دے رہے ہیں دنیا کی خاطر وہ چلے گئے جواب اس کا عرض کر رہا ہوں جواب یہ ہے کہ اس وقت اول تو نماز پہلے ہوتی تھی خطبہ صحابہ نے سمجھا کہ مقصود نماز تھی وہ ہم نے پڑھ لی ہے اب خطبہ سننا کوئی ضروری نمبر دو یہ کہ اس وقت تک خطبے کے ضروری ہونے کے احکامات بھی نہیں آئے تھے خطبہ سننے کے ضروری ہونے کے احکامات آج جب اللہ نے یہ تمبی فرمائی ہے تو اس کے بعد کوئی بندہ نہیں ثابت کر سکتا کہ کوئی صحابی گیا اللہ کے حکم نازل کرنے کے بعد کوئی بندہ یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ کسی خطبے کے دوران کوئی صحابی اٹھ کر باہر دیا ہو ہاں جب تک اللہ نے مسئلہ بیان نہیں کیا تھا صحابہ کو حکم معلوم نہیں تھا اور وہ چلے گا بالکل بات سمجھ رہی ہے نا ہاں کرو مانا بیدار او تجارت اور جب دیکھتے ہیں وہ کوئی تجارت سودا بکتا ہوا اور لاہور یا کوئی تماشا الہا تو بھاگ پڑتے ہیں طرف اس کے متفرق ہو جاتے ہیں اس کی طرف کو کا اور چھوڑ دیتے ہیں تجھے اکیلا کھڑا ہوا عند اللہ حضرت فرما دو وہ ثواب اور قرب جو اللہ کے ہاں ہے خیر ان بدرجہ بہتر ہے خیر ان بدرجہ بہتر ہے من اللہ بے تو کھیل تماشے ومن تجارت اور تجارت سے واللہ خیر الرازقین اگر افزونی رزق کا خیال ہے اگر افزونی رزق کا خیال ہے کہ رزق بڑھ جائے تو اللہ میاں بہتر رزق دینے والا ہے اللہ رزق دینے والا روزی وہی دے گا سمجھا اس بات کی طرف توجہ مت کرو دن مفتی کی فیصلہ صاحب نے روزہ مفتاح لکھا ہے دار الدوبند میں روزہ اور رات کو بیدار رہنا مستحب کھائے اس کے متعلق فائل کو روشناخ فرمائے فائل نہیں تھا میرا خیال ہم نے مسئلہ پڑھ لیا ہے فرقہ کے متعلق مزاق فرمائیں قرآن کا ترجمہ کون پڑھے گا سلقے کے متعلق میں وضاحت کرتا رہوں یہ مسئلہ پوچھتا ہے کہ گناہ کرتا ہے پھر سمجھاتا ہے پھر دوبارہ سمجھاتا ہے بنائے کیا مصیبت ہے قرآن پاک جو سبق پڑھ رہے ہیں اس کے اندر اگر آپ کو کوئی اشکال ہے تو پوچھا کرو خال جد موضوع پر کیا نہ دیا کرو خیال کیا کرو سورہ منافقون آ رہی ہے حضرت اس کے اندر فرائض اہل دولت کا بیان ہے اس کا بیان ہے انصاف ہی اللہ کا موضوع ہے نا جی قصہ یہ ہوا غزوہ تبوک سن ہجری رجب کے اندر آپ جا رہے تھے تو زیدب نے ارکم رضی اللہ تعالیٰ نے چھوٹا صحابی تھا وہ بھی جا رہا تھا اب کس سے مختلف ہیں حادث کے اندر میں مجمل بات عرض کر رہا ہوں عبداللہ ابن ابئی بیمان جو تھا رئیس المنافقین اس نے اور اس کے ساتھیوں نے کہا کہ میاں یہ چند لوگ تھے مکے سے لوٹے پیٹے آئے ان کی قوم نے ان کو نکال دیا ہم نے ان کو جگہ دی مدینے میں ان کو چندے دیے ان پر پیسے خرچ کیے اب یہ بڑھ گئے اور ہمارے خلاف جو ہے ہمارے اوپر حکومتیں بھی کر رہے ہیں اور ہمیں بھی ستا رہے ہیں بس اب اتفاق کر لو کہ جب یہاں سے واپس جائیں گے ایک غزلے سے تو چندے ان کے بند کریں گے کیا بند کریں گے چندے بند کریں گے اور جب بوکھے ہوں گے اور نکلیں گے مدینہ سے اور جس طرح آج کا چودھری سمجھتا ہے کہ میرے چندوں میں مولوی پل رہا ہے میں اگر چندہ بند کروں گا تو مولوی بوکھا مرے گا ہے نہیں ہے <clears throat> اللہ ہو کہتا ہے ہم عزت دار لوگ تھے اس علاقے سے وڈیرے تھے ہمیں پیچھے دھکیل دیا گیا اور یہ خود وڈیرے بن گئے سمجھا چندے ہم سے لیتے ہیں کھاتے بھی ہم سے اور ہم پر حکومت بھی کرتے ہیں ہم چندے بند کریں گے زید ابن ارکم کم کہتا ہے میں نے آ کر اپنے چچے کو بتایا کہ اس طرح وہ کہہ رہے تھے میرا ارادہ ہے کہ میں نبی علیہ السلام کو بتاؤں میرے چچے نے کہا میاں نہ کہنا وہ جھوٹے لوگ ہیں نہ مراد آ کر جھوٹھی قسمیں اٹھا جائیں گے تو جھوٹا ہو جائے گا خام خواہ پریشانی ہوگی بس چھوڑ مجھ سے نہ رہا گیا میں نے آ کر ساتھیوں کو بتایا کہ میاں ایسے ایسے مسئلہ ہے میرا ارادہ ہے میں نبی علیہ السلام کو بتاؤں ساتھیوں نے بھی مجھے مشورہ دیا کہ نہ بتا سمجھا وہ جھوٹے لوگ ہیں جھوٹھی قسمیں کھائیں گے تیرے پاس گواہ ہے نہیں سمجھا سی تو وہ پریشانی ہوگی باوجود چچے اور ساتھیوں کے منع کرنے کے مجھ سے نہ رہا گیا میں نے آ کر نبی علیہ السلام کو بتا دیا حضرت کو میں نے بتایا حضرت نے ان کو بلا لیا انتم الدین نقول تم کدا و کدا تم ہی وہ لوگ ہو جو تم نے ایسے ایسے کہا ہے اللہ اللہ کرو جی ہم نے کہاں کہا اللہ کی قسم ہمیں تو پتہ نہیں ہے یہ حال ہے جی جان بھی قربان کر رہے ہیں پیسہ بھی دے رہے ہیں اور تومتے بھی کھا رہے ہیں سمجھا نا جی ہاں شور مچایا قسمیں اٹھائیں یہ وہ آخر جناب انہوں نے قسمیں اٹھائیں جب تو حضرت زید کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے سدا کہ بنی نبی السلام نے کہا زیدہ تو جھوٹ بولتا ہے وہ سچ کہتے ہیں میں تو پریشان ہوا گھر آیا گھر آ کر چادر تان کر سو گیا سر کے نیچے ادھر سے پاؤں کے نیچے دیکھا وہ جس طرح پریشان آدمی سو جاتا ہے چادر تان کر سو گیا چچے کو پتا چلا وہ آ گیا اس نے میرے منہ سے چادر ہٹائی کہنے لگا ہاں ہاں دے میں نے جو تجھے منع کیا تھا میں نے جو کہا تھا تو نہ کہنا تو نے جو کہہ دیا ہے ہماری زبان میں مانا تو کھچا کھا دیا اچھا جی چچا گیا ساتھی آ گیا اس نے چادر ہٹائی بھائی میں نے جو تجھے منع کیا تھا کہ نہ کہنا وہ گیا اور آ گیا چادر ہٹاتے کہتا میں نے جو تجھے کہا تھا میں نے کہا میں کون سے عذاب میں آ گیا خیر خی کی ایک جاتا ہے دوسرا آ جاتا ہے وہ جاتا ہے تیسرا آ جاتا ہے عجیب بات ہے اسی پریشانی میں پڑا تھا کہ ایک آدمی آ گیا کہ تجھے نبی علیہ السلام بلا رہے ہیں میں نے کہا یک نشو دو شو میرے خلاف قرآن آ گیا بعض روایات میں ہے کہ میں کھڑا ہوا میں کانپ رہا تھا ایسے بدن میرا کانپ رہا تھا کانپتے کانپتے حضرت کی ڈرتے ڈرتے خدمت میں پہنچا نبی علیہ السلام پر سورہ منافق نازل ہو چکی تھی آپ نے مجھے یہ پڑھ کر سنا دی کہ ولہ ہو یا عالم ولہ ہو جشید ان المنافقین منافق جھوٹے ہیں زید سچا ہے فرمایا سدا کا نہیں وقہ کردہ مجھے فرمایا زیدہ تو سچا ہے وہ جھوٹے ہیں یہ شان نزول ہے سورت کا اب پڑھو مانا کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء المنافقون لکھا ہے فرائض اہل دولت جی، لکھا ضرور ہوگا فرائض اہل دولت بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اوپر لکھا ہوا ہے فرائض اہل دولت دولت والے لوگ جو ان کا فریضہ پیسہ خرچ کرنا ہے اور یہ منافقوں کا شکوہ یہ تمہید ہے جب آتے ہیں آپ کی خدمت میں منافق کہتے ہیں دو ہم دل سے شہادت دیتے ہیں دو کے دل سے دل سے ہم شہادت دیتے ہیں کہ بے شک آپ البتہ رسول ہیں اللہ پاک کے بلّہ ہو عالم اور یہ تو اللہ ہی جانتا ہے کہ بے شک تو البتہ رسول ہے اس کا سمجھا کیا مانا اس میں تو ان کی تقریب نہیں کی جاتی اس میں تو ان کی تقریب ہاں یہ جھوٹ نہیں بولتے سچ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہو بلّہ ہو اور باوجود اس کے اور باوجود اس کے اللہ شہادتیں دیتا ہے کہ بے شک منافق بےمان البتہ جھوٹے ہیں منافق کیا ہیں جنہوں نے مختصر معنی پڑھی ہے انہوں نے پڑھا ہے کہ جہاں اس نے بات کیا نا سج کو قدم کی بات ہے وہاں اس نے بات کی ہے کہ منافق ہے شہادت میں یا تسمیت شہادت میں یا مشہود میں ہی فی دام ہم میں یہ ساری باتیں ادبر ہے لیکن سن لو بات یہ ساری باتیں دور ادکار ہیں کیا ہیں یہ صرف علمی نقطے ہیں اور حقیقت کچھ بھی نہیں ہے کیوں اللہ پاک کا تو مراد ہی اللہ سے ہے منافق جھوٹے ہیں اس بات کے اندر کہ جو انہوں نے قسمیں کھائی ہیں قسموں کے اندر جھوٹے ہیں زید ابن ارکم سچا ہے تو سن رہے ہو وہ مکسلمانی کی باتیں وہاں کی وہاں رہ گئی وہ باتیں اصل نہیں ہیں اصل بات ہے کہ منافق جھوٹ بول رہے ہیں کس بات میں قسمیں کھانے میں قسمیں یہ جو انہوں نے قسمیں کھائی ہیں کہ ماں کالو انہوں نے کوئی بات نہیں کہی کہ جھوٹ بولتے ہیں ہم الدین جب پولون انہوں نے کہی ہے یہ بات سمجھ آیا ہے بے شک منافق البتہ جھوٹ سے ہیں اتخذو ایمان ہم جنتن اب حضرت خیال کرو اوپر لکھا ہے وصف اول یعنی خرابی یعنی دلال ہاں وصف اول لازمی خرابی یعنی زلال یہ گمراہی جو ہے نا گمراہ ہو جانا یہ لازمی خرابی ہے یعنی خود وہ گمرہ ہونے والے تک محدود ہے کس تک اتنے تک محدود ہے سمجھا نا صحیح اور متعدد خرابی یہ ہوتی ہے جو دوسرے تک چلی جائے آگے آ رہا ہے وہ اضلاع ہے لازمی خرابی یعنی اضلاع بنا لیا انہوں نے اپنی قسموں کو جن تن ڈھال ڈھال کس لیے واسطے بچاؤ جان و مال کے انہوں نے قسمیں اس لیے اٹھائی ہیں کہ اگر قسمیں نہ اٹھاتے تو نہ ان کی جان بچتی نہ مال بچتا جو قسمے کھا کر انہوں نے اپنی جان مال بچائی ہے سمجھا بنا لیا انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال تصدو عن ان اللہ بس دوم متعدی خرابی یعنی اضلال متعدی خرابی یعنی اضلال دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں تب روکتے ہیں وہ لوگوں کو بھی اللہ کی راہ سے اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اللہ کی راہ سبیل اللہ جو ہے عام ہے سارے دین کو شامل ہے لیکن خاص طور پر انفاق فی سبیل اللہ خاص طور پر بھی موضوع یہی چلا ہوا ہے نا اور انہوں نے خود کہا بھی تو یہی تھا نا کہ ہم واپس جائیں گے تو ہم ان کے چندے بند کریں گے یہی کہا تھا نا انہوں نے انصاف سے وہ روکتے ہیں کرو مانا تک روکا انہوں نے لوگوں کو اللہ کی راہ سے سارے دین سے خاص طور پر انفاق سے شک یہ لوگ برے ہیں وہ جو ہیں یہ من کرتے ہیں ذالک کا بھی ذالک کا حضرت کیا لکھا ہے یہ علت ہے کیا لکھا ہے اور ذالک کا مشار مشارلین چ لکھا جلال کے حوالے سے فو او او جلال یہ ان کے برے اعمال جو ہیں یہ ان کا نفاق جو ہے بے ان ہوں بے ہوں بے یہ بات سب آئے بس اس بات کے بے شک ان لوگوں نے ایمان ظاہر کیا آمنو پر کر ظاہر ایمان لایا ظاہر اور اگر اس کا مانا آمنو کاٹو ایمان ظاہر کیا ایمان ظاہر کیا سما کا فرو پھر انہوں نے کفر کیا وہ کفر کیا ہے باوجہ کہنے کالمات کفریا کے اپنے روسا کے پاس باوجہ کہنے کالمات کفریا کے اپنے سرداروں کے پاس جا کر جو بیٹھتے تھے نا حضرت کے خلاف بولتے تھے کہتے تھے انام تم انام ماں نہ بابا ہم تو تمہارے ساتھ ہیں ہم نے تو مولویوں کو پاگل بنایا ہوا ہے ان کے ساتھ ہم رہے کریں وہ سمجھتے ہیں ہمارے حالت عالم ان کے نہیں ہم تمہارے ہیں ہاں، اس کے بعد انہوں نے کفر کیا ختوبیہ نفاق کیا لکھا ہے سمر نفاق نفاق کا نتیجہ کیا نکلا پس اس نفاق کی وجہ سے مہر لگا دی گئی ان کے دلوں پر فہم لا جب کہ سمر لکھا ہے ختوبیہ سمر نفاق ہے اور فہم یہ کون سن رہے مہر لگنے کی وجہ سے پس وہ نہیں سمجھتے کس بات کو نہیں سمجھتے دین حق کو دین حق کو نہیں سمجھتے یاد ہے پرسوں کے سبق میں خاتم اللہ پر مہر تو یہ سمجھایا جب کا اجسام نمبر تین حضرت حضرت وصف نمبر تین ہے قدرتی بات ہے جو بیچارہ مخلص ہوتا ہے نا وہ سادہ ہوتا ہے لباس رضاقت کتا شادی چونکہ مخلص کو کام کے ساتھ ہوتا ہے سمجھا نا جی اور جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں داڑھی کو کنگھی دیں گے کپڑے بنائیں گے سمجھا یہ کریں گے وہ کریں گے ظاہری شکل شباہت ایسا ہے نہیں ہے اور یہ تو ہر دور میں ہو رہا ہے جو کام کرنے والے مولوی ہیں سمجھا ان کو لباس اور وضاقتہ کے ساتھ کوئی نہیں ہے اور جو لباس وضاقتہ میں رہ گئے وہ اسی میں رہ گئے ہاں تھوڑے لوگ ہیں جن کو اللہ نے توفیق دیے وہ لباس بھی اچھا رکھتے ہیں کام بھی اچھا کرتے ہیں ایسے بھی ہیں اللہ کے بندے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن بہت کلیل کام اور جب دیکھتے ہو آپ ان کو تو عجیبوں کا اجسام اچھے لگتے ہیں آپ کو جسم ان کے اچھے لگتے ہیں آپ کو جسم ان کے کیوں باوجہ گہری شوقت کے باوجہ ویری آگے اور بات ہے ہاں کدو کامت زہری شوکت و کدو کامت کے اچھے لگتے ہیں آپ کو جسم ان کے وہ پولو اور اگر اور باتوں میں ایسے ہیں اور باتوں میں ایسے ہیں کہ اگر وہ کچھ کہتے ہیں تو تسمال پول توجہ سے سنتے ہیں آپ ان کی باتوں کو آپ توجہ کرتے ہیں ان کی باتوں کی طرف کیوں باوجہ غاجت فساحت و شیرینی کے باوجہ نہیں لکھا ہوا ضرور لکھا ہے ضرور لکھا ہے باوجہ نہیں لکھا ہوا لکھ لو لکھ لو ہمت کرو باوجہ غاجت فصاحت فساحت و شیرینی کے بولنے میں ایسے تیز ترار سمجھا دعوے محبت کے حضرت جان حاضر ہے مال حاضر ہے جو حکم ہوگا فوراً بجاوری ہوگی اس قسم کی باتیں بابا جا فساحت و شیرینی کے بابا جا فساحت و شیرینی کے لکھ لیا ہے وا اب ان الفاظ کا خلاصہ لکھا ہوا ہے حاشی پر یا بین سطور خلاصہ یہ کہ باتوں سے اور ظاہر صورت سے پکے مسلمان معلوم ہوتے ہیں کہاں ہے اوپر ہے جی اوپر حاشیہ ہے آخری سطح ہے آخری سطح پہلی کا آخر ہے بالکل خلاصہ یہ کہ باتوں سے اور ظاہر صورت سے پکے مسلمان معلوم ہوتے ہیں لیکن کان خوشب مسندا میری طرف دیکھو ہمارے ہاں رواج ہے کہ جو لکڑی کام کی ہوتی ہے وہ تو رکھتے رکھتے ہیں اوپر چھت پر جی۔ شاطیر بنتا ہے جی کڑیاں بنتی ہیں یا دروازے بنتے ہیں کام والی جو لکڑی ہوتی ہے اس کو تو کام لگایا جاتا ہے اور جو لکڑی فارغ ہوتی ہے ناکارا ہوتی ہے اس کو دیوار کے ساتھ رکھ دیتے ہیں کس کے ساتھ رکھ دیتے ہیں فرمایا یہ بھی ایسے ہیں جس طرح سے بیکار لکڑی جو باہر سے بڑی عمدہ اندر سے کھوکھلی اور بیکار اس کو دیوار کے ساتھ تیز دے کر رکھ دیتے ہیں یہ بھی اس طرح ہے شکلیں تو بڑی اچھی ہیں ڈاڑھی لمبی لمبی اور خوشبوئیں اور اینکیں اور وغیرہ اور وغیرہ لیکن ہر کے اندر سے خالی ہے کرو مانا کا انا حضرت نیچے عبارت ہے یعنی ان کا اسلام صرف نمائشی ہے یعنی ان کا اسلام صرف نمائشی ہے سمجھا نہ دی جی؟ گویا کے وہ خوش بم مسندا لکڑیاں ہیں دیوار کے سہارے لگائی ہوئی لکڑیاں ہیں دیوار کے سہارے لگائی ہوئی کان ہم پر عبارت ہے مگر صرف زہری فساحت وقامت ما کھول باطن کے ان کی مثال ایسی ہے ہے ہاں، مٹا ہوا ہے اچھا تو لکھ لو لکھا ہوا ہے لیکن مٹا ہوا ہے ہاں لکھ لو لکھ لو لفظ ضروری ہے کان ہم سے پہلے یہ پڑھنا ہے مگر صرف زہری فساحت و قامت مگر صرف زہری فصاحت و قامت ما خلو باطن ما خلو باطن ان کی مثال ایسی ہے ما خلو باطن ان کی مثال ایسی ہے لکھ لیا ہے اب آ جاؤ جی بعد میں پورا کرنا جی ایسے تو دیر ہو جائے گی مگر صرف زہری فساد و قامت ما خلو باطن کے ان کی مثال ایسی ہے کہ ان خوشب مسندا گویا کہ وہ لکڑیاں ہیں دیوار کے سہارے لگائی ہوئی سمجھا تھی جی؟ گویا کہ وہ لکڑیاں ہیں دیوار کے سہارے لگائی ہوئی اب ایسی عبارت کا خلاصہ نیچے لکھا ہے یعنی ان کا اسلام صرف نمائشی ہے کیا لکھا ہے یعنی ان کا اسلام صرف چاہے یا سب اونک صحت ہاں عربی عبارت پڑھو جناب وہ ضروری ہے فی کون ہم ہن خال یا تن انل علم بن نظر فی کون ہم ہن خال یا تن انل علم دیوار کے سہارے لکڑیاں لگائی کس بات کے اندر کہ وہ علم و نظر سے خالی ہیں اشبا اور شکلیں ہیں اور علم و نظر سے کیا ہے بالکل خالی ہے سمجھا نا سر کا والا میری طرف دیکھو یا سب ہونا کسی کا ترجمہ مطلب عرض کر دوں یہ نامراد مراد تھے نا حضرت کے دشمن اندر سے تو مخالف تھے اور تھے بھی بوزل کیا ہوتا مدین منورات کے اندر کوئی دھماکہ کوئی آواز ہوتا نا ڈر جاتے وہ حضرت آئے ہمارے اوپر سمجھے نا جی؟ کوئی آباد ہوتا تو اس کو اپنے اوپر سمجھتے خطرہ محسوس کرتے ہر وقت ڈرتے رہتے لرزاں ترساں رہتے کہ حضرت کے منہ کو ہماری کسی بات کا علم ہو گیا اور حضرت ہمیں قتل کرنے کے لیے آ رہے تو سنو بات مسئلہ کیا ہے آئے دن تو حضرت جہاد ہوتا رہتا تھا انشاءاللہ پڑھیں گے بلو قریدا کے پانچ سو آدمی آپ نے ایک دن ذبح کیے تھے سمجھا اس طرح ہوتا رہتا تھا وہاں جہاد ہو رہا ہے اس طرف لڑائی ہو رہی ہے وہاں بندے مارے جا رہے ہیں ہر وقت تو کافروں کو قتل کیا جا رہا تھا نا ارد گرد تو اس لیے یہ بھی ڈرتے رہتے تھے کہ ہم ہیں تو کافر کہیں ہمارا راز کھل گیا اور حضرت ہمارے متعلق آ رہے ہیں ہمارے اوپر حملہ کرنے کے لیے ہر وقت یہ ڈرتے رہتے تھے یا سب کا نے منافع منافقین ان کی دلی کا ذکر آئے گمان کرتے ہیں ہر چیخ اور آواز کو علیہم اپنے اوپر نچل کر کے ہم ہی پر بلا آئی کیا مصیبت ہے لکھ لو لکھ لو کہ ہم ہی پر بلا آئی علیہم پر ہم ہی پر بلا آئی علیہم ہم ہم ہی پر بلا آئی گمان کرتے ہیں ہر آواز کو کہ ہم اپنے اوپر کے ہم ہی پر بلا آئی ایک مطلب تو یہ ہے میرے طرف دیکھو بھائی دوسرا مطلب ایک اور ہے دوسرا مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ الفرات و تسلیم پر قرآن نازل ہوتا قرآن پاک کے اندر نصاب کی تردید ہوتی کفر کی تردید ہوتی سمجھا تو وہ سمجھتے کہ ہاں یہ ہمارے متعلق ہو رہا ہے سب کچھ مثال مشہور ہے چور کی ڈاڑی میں تنکا سمجھا نا تھی تو چور دیکھنے لگ گیا تو میری ڈاڑی میں تن کا تو نہیں ہے دوسرے تو کھڑے رہے نفاق کی جب بھی تردید آتی ہے کسی غلط کام کی تردید آتی ہے تو وہ کام چونکہ یہ خود کرتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری تردید ہو سمجھا نا تھی گمان کرتے ہیں ہر آواز کو اپنے اوپر اب آ گئی بات ہومل ادو تمبی عبادت صفات تنبیہ ہاں صفات کے بیان کے بعد اب نبی علیہ السلام کو تمبی آئے اور ہم کے نکل کا ہے حقیقت میں چل ہے حقیقت میں یہی ہی ہے تمہارے پورے دشمن الدو وہ کیا نہیں کا ہے پورے نہیں لکھا ہوا یعنی کفار سے دیا تھا وہ تو لکھا ہوا ہے الدو وہ پورے نہیں لکھا ہوا لکھ لو اوپر پورے یہی ہیں ہیں تمہارے پورے دشمن پورے دشمن یہی ہے یعنی کفار سے زیادہ بچتے رہو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان سے حضرت ان سے ڈرتے بچتے رہو ان سے چل کا یعنی ان پر اعتماد نہ کر ان سے بچتے رہو یعنی ان پر اعتماد نہ کرو قاتلہم اللہ لانت کرے ان پر اللہ پاک ہلاک کرے ان کو اللہ پاک انداز جو فکون کہاں پھیرے جاتے ہیں یہ لوگ دین حق سے کس سے دین حق سے کہاں پھیرے جاتے ہیں یہ لوگ سمجھے سی بھائی ذاتی بیان کبر منافقین بیان بڑے متکبر ہے بےمان جب انہیں دعوت دی جاتی ہے کہ آؤ نبی علیہ السلام کی خدمت میں چلو معافی مانگ لو حضرت بھی کریں گے اللہ بھی معاف کر دے گا تو آتے نہیں ہیں کہتے ہمیں کیا ضرورت ہے ہاں اور جب کہا جاتا ہے ان کو کہ آؤ تم معافی مانگے بعد سے تمہارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لبو رو صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھا تم نے ہاں، معافی مانگے تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لبو رو پھیر لیتے ہیں اپنے سروں کو ہوں اور دیکھتا ہے تو انہیں یہ بے رخی کرتے ہیں یہ بے رخی کرتے ہیں وہ ہوں اور وہ تکبر کرنے والے ہوتے ہیں کس بات سے تحصیل استغفار استغفار کے حاصل کرنے میں سمجھا سی سوا ان سمرہ قبر اولا یعنی کیا لکھا ہے سمرہ کبر اولا سمجھا پہلا نتیجہ اللہ فرماتے ہیں برابر ہے اوپر ان کے استغفار کرو آپ ان کے لیے یا نہ استغفار کرو ان کے لیے ہر کتنی معاف کرے گا اللہ ان بےمانوں مانوں کو اللہ سمرہ ثانیہ ہے اور ان علیہم استغفر پر تبر لکھا تھا ماضی یا حالات ماضی کا حال ہے کہ پہلے گناہ معاف نہیں ہوں گے اب ان اللہ پر حالت آئندہ آئندہ کی حالت ہے بے شک اللہ نہیں توفیق ہدایت دیں گے قوم فاسے تھے ان کو یہ فاسق لوگ ہیں انہیں ہدایت کی توفیق نہیں ملے گی ہم حملے اب اصل بات آ گئی یہی وہ لوگ ہیں بےمان جنہوں نے کہا ہے شکوا ہے جو کہتے ہیں کہ نہ خرچ کرو اوپر ان لوگوں کے جو نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں حتہ حتیٰ کہ وہ بھاگ جائیں حتیٰ کہ وہ بھاگ جائیں متفرق ہو جائیں اچھا ولی اللہ ولی اللہ سے پہلے یہ عبارت ہے لیکن یہ ان کا جہل محض ہے کیونکہ لیکن یہ ان کا جہل محض ہے یہ جہالت ہے ان کی چونکہ چونکہ اس لیے کہ اللہ ہی کے لیے ہیں خزانے آسمانوں اور زمینوں کے بلا کی نل منافقین منافقین منافقین لیکن منافق نہیں سمجھتے اس بات کو یقول ہاں، لاجف پہن پر کہ مدار رزق کا اللہ ہے یا نفقات اہل شہر سے مدار رزق کا اللہ ہے یا نفقات اہل شہر سے ان کو یہ سمجھ نہیں آتی یقولون شکوا ہے کیا ہے شکوا کہتے ہیں کہ البتہ اگر واپس گئے ہم طرف مدینہ منورہ سے تو البتہ ضرور نکالیں گے عزت والے منہا اس مدینے سے الزلہ دلیلوں کو عزت والے ہم ہیں نعوذ باللہ من ذالک کا محمد علیہ السلام اور اس کے ساتھ جو ہے وہ ذلت والے ہیں عزت والے نکال دیں گے اس مدینہ سے کو اللہ یہ بھی جاہل محض ہے لکھا ہے اور للہ پر جواب شکوا لکھا ہے اور صرف اللہ ہی کے لیے ہے عزت سمجھا سی لکھا ہے کیا لکھا ہے ذاتی طور پر اللہ کے لیے عزت ہے والے رسول ہی اور وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے باوجہ تعلق باللہ کے باوجہ اصل میں ذاتی عزت تو کس کے لیے ہے لیکن اللہ کے ساتھ جن جن کا تعلق ہے ان کو بھی بڑی عزت ملتی جائے گی باوجہ تعلق باللہ کے بل مومن اور واسطے ایمان والوں کے کیوں یہ باوجہ تعلق باللہ ور رسول کے تعلق باللہ ور رسول ان کے لیے عزت ہے بلا کنل منافقینا ہما کاتے منافقین لیکن منافق نہیں جانتے کس بات کو کہ مدار عزت امور فانیہ کو سمجھتے ہیں مدار عزت امور فانیہ یہ دنیا یہ دولت یہ امور فانیہ ان کو عزت کا مدار سمجھ رہے ہیں سبحان اللہ عبداللہ ابن ابئی رئیس المنافقین کا بیٹا تھا اس کا نام بھی عبداللہ تھا کیا تھا وہ حضرت نبی علیہ السلام کا خالص مخلص مرید تھا جب اس کو یہ پتا چلا تو حدیث میں آیا ہے کہ وہ آگے آ کر مدینے کے دروازے پر تلوار ننگی کر کے کھڑا ہو گیا جب اس کا باپ آیا تو باپ کو کہنے لگا کہ میں تجھے اللہ کی قسم مدینے میں داخل نہیں ہونے دوں گا جب تک تو یہ اعتراف نہ کرے کہ میں ذلیل ہوں اور رسول اللہ اور مؤمنین عزت والے ہیں چنانچہ اس نے زبان سے کہا انل ازلو میں ذلیل ہوں ولی اللہ عزت و رسول ہی ولی المؤمنین اللہ کے لیے عزت ہے اور رسول علیہ السلام کے لیے اور ایمان والوں کے لیے تب اس نے اس کو اندر جانے دیا جی یہ ہے اصل جان ساری اور حضرت کی خدمت میں آیا کہنے لگا حضرت اگر آپ کے دین کے اندر باپ کا قتل جائز ہے تو آپ مجھے اجازت دینا ابھی اپنے باپ کو قتل کر کے اس کا سر آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں آپ کے قدموں میں ڈالتا ہوں آپ نے سنا میری شریعت میں یہ اجازت نہیں ہے صاحب ہو بل معروف ہے اس کے ساتھ دنیا کے اندر اچھے طریقے پر تو برتن ہوگا جی سارے کہہ لو رضی اللہ تعالی بس یا ایلین آ منو لا تلحکم اموال ترغیب الانفاق جی۔ مضمون تو انفاق کا آ رہا ہے نا سارا سے سورہ منافقین کے اندر وہ انفاق کا مضمون تھا منافقین کیونکہ خرچ نہیں کرتے تھے الٹا کہتے تھے لوخر جنرل آج دو من حل لا تم پھکو اس لیے وہ ساری واقعہ تھا نا تھی جی۔ اصل مضمون تو انفاق کا چل رہا ہے اے لوگوں جنہوں نے ایمان لایا لا تلحکم اصول فوج نمبر اول نہیں لکھا ہوا اصول فوج نمبر ون نہ قافل کر دیں تمہیں مال تمہارے اور نہ اولاد ہے تمہاری مجموعہ دنیا مراد ہے مال اولاد مجموعہ دنیا نیچے لکھا ہے کہیں یعنی دنیا میں ایسے منہمک نہ ہو جاؤ کہ دین میں خلل پڑ جائے کہ دین میں خلل پڑ جائے نہ غافل کر دیں تمہیں مال تمہارے اور نہ اولادیں تمہاری اللہ کی یاد سے اللہ کی یاد سے مراد کیا ہے مجموعہ دین مراد ہے کیا مراد ہے مجموعہ دین بمن دالے کا سمرہ تغافل تغافل اور وہ انسان جو کرے گا یہ کام تو بس یہ لوگ وہی ہیں برباد ہونے والے تباہ و برباد ہونے والے لوگ ہیں <clears throat> اللہ سب کو محفوظ رکھو وہ انفقو اصول فوج نمبر چل کا ہے اصول فوج نمبر دوم اور خرچ کر لو کا مانا خرچ کر لو کچھ اس سے جو دیا ہے ہم نے تمہیں من قبل ایات یا پہلے اس کے کہ آ جائے ایک تمہارے کے اوپر موت موت آنے سے پہلے خرچ کر لو میاں مال تمہارا نہیں مال ہمارا ہے پناکم ہم نے تمہیں دیا ہے ہمارا دیا ہوا کچھ خرچ کر لو سمجھا وہ جو دیا ہے ہم نے تمہیں پہلے اس کے کہ آ جائے احاجہ کمل موت ہو ایک تمہارے کے اوپر موت فیقولا تمنی تاخیر کیا لکھا ہے اور لکھا ہے بطور تمنا و حسرت کے بس کہے وہ کم بطور تمنا و حسرت کے سب لولا خلطنی اے میرے پروردگار کیوں نہیں ڈھیل دی تو نے مجھے ایک مدت تھوڑی تک ایک مدت تھوڑی تک مہربانی کر ڈھیل دے دے تھوڑا سا عرصہ ڈھیل دے دے مجھے دنیا میں زندگی دے دے میں اچھے کام کروں گا یقولہ ہے نا یقولہ کیا یقولا یہ ماتوف ہے جاتے یا کس پر جاتے پر من قبل این جاتے یا فکولا کچھ سن رہے ہو ہاں، اب کہے وہ اے میرے پروردگار کیوں نہیں مؤخر کیا تو نے مجھے ایک مدت تھوڑی تک اسدا چلا گئے مانا کرنا پھر میں سمجھا دن چلا اسدا کا پس صدقے خیرات کرتا میں صدقے خیرات کرتا میں اکمن فال اور ہوتا میں نیک لوگوں سے میں نیک لوگوں میں سے ہو جاتا اسدا کا جو ہے نا اصل میں کیا تھا آتا سدا کا کیا تھا اچھا اور بات اسدا کا جو ہے ایک اس کا لفظی اعراب ہے ایک اس کا محلی اعراب ہے لفظوں میں تو یہ چاہے منصوب ہے کیوں اس لیے کہ لولا خرطنی تمنی کے جواب کے اندر فا ہے اور فا کے بعد کیا ہے امقدہ ہے سدا کا ہے نا تمنی کے جواب کے اندر کیا ہے فا اور فا کے بعد کیا ہوتا ہے ان مقدر ہوتا ہے اس لیے یہ لفظن چاہے چاہے لیکن یہ محلن مجزوم ہے کیا ہے اس لیے کہ تمنی کے جواب کے اندر ہے جہاں شرط مقدر ہے اصل میں تھا ان اخرتنی اصدق ان اخرتنی کیا سمجھ رہے ہو خاط کی وجہ سے انمقدر ہے اس لیے منسوب ہے اور تمنی کے بعد ہے اس لیے یہاں شرط مقدر ہے یہ اس کا جواب ہے اصل میں تھا لولا اخرتنی قریب ان اخر تنی تجھے محلن چاہے مجدور شرط کا جواب ہے نا لولا شرط ہے نا جی لولا خرطنی شرط ہے نا تو شرط کی جگہ کیا ہوتی ہے مجزوم ہوتی ہے یہاں شرط مقدر ہے اور اس کا یہ جواب ہے اس لیے مجزوم ہے خلاصہ یہ کہ اسدہ کا منصوب ہے اس لیے کہ لولا تمنی کے جواب میں ہے تمنی کے جواب میں سا کے بعد کیا ہوتا ہے ان مقدر ہوتا ہے اس لیے لفظ منصوب ہے اور چونکہ یہ حضرت یہ شرط کا جزا شرط کی جزا ہے اس لیے یہ چاہے محلن مجزوم آگے کھڑا ہوا ہے اکن کیا کھڑا ہے اکن کھڑا ہے اکن مجزوم ہے جو اسدا کا کے محل پر معقوف ہے اسدا کا کے ہاں اس لیے مجزوم ہے وہ اکم منسوار ہیں اور ہوتا میں نیک لوگوں سے بلنگ جو اخیر اللہ لیکن یہ تمنا بے سود ہے یہ تمنا بے لکھائے کیوں اس ہر گدمی جو ہے موخر کرتا اللہ پاک کسی نقص کو جبکہ آ جاتی ہے آ جاتا ہے وقت اس کا جبکہ آ جاتا ہے وقت اس کا تو اللہ کسی کو موخر نہیں کرتا اب سوال ہے سوال یہ ہے کہ یا تو تیری رحمت کے خلاف ہے اگر ایک آدمی تجھے درخواستیں کر رہا ہے کہ یا اللہ مجھے پیچھے کر دے میں نیک عمل کروں گا تو تم مہربانی کر اس کو کچھ ڈھیل دے دے ایک آدمی جو درخواستیں کر رہا ہے کہ یا اللہ مجھے پیچھے کر دو میں نیک عمل کروں گا تو تیری رحمت کا تقاضا ہے تو اس کو پیچھے کر دے تو عمل کر لے گا اللہ فرماتے ہیں مجھے پتا ہے کہ اگر میں ڈھیل پہ دے دوں یہ توبہ نہیں کرے گا سمجھ رہے ہو بلّہ خبیر علت نفی چل گا نفی بلن جو اخر اللہ نفی تاخیر تھی کیا تھی نفی تاخیر اور جو علت ہے نفی تھی اور اللہ پاک خبردار ساتھ ان عمل کو جو تم کرو گے تامل حال کا معنی نہیں کرنا ہے استقبال کا معنی کرنا ہے اور اللہ پاک خبردار ہے ان اعمال سے جو تم کرو گے مستقبل میں کرو گے سمجھا اوپر عبارت ہے یعنی اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ تم غفلت شعار ہو کہ تم غفلت شعار ہو تم نے نہیں عمل کرنا تم آگے بھی یہی غلط کام کرو گے تم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سب ہاں، ہے حالانکہ اللہ ہر وقت حاضر ہے دلیل چیت اللہ ہمارے دلوں میں حاضر ہے یا خارج میں حاضر ہے کلام میں تو حاضر نہیں ہے کیا سمجھے ہمارے دلوں میں موجود ہے تمہارے دل میں موجود خارج میں بھی موجود لیکن بات تو کلام کی چل رہی ہے نا کلام کے اندر جہاں لفظ اللہ آئے گا تو وہاں ضمیر کون سا جائے گا غائب کا جائے گا جہاں اللہ خود کلام کرے گا تو فرمائے گا آنا ان اللہ ہو انی وہاں متقل ہے جہاں لفظ اللہ اسم ظاہر آئے گا ظاہر کلام کے اندر تو ضمیر کون سا جائے گا کون سا جائے گا غائب کا ہاں۔ غائب کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ غائب ہو گیا ہے نہیں کیونکہ وہاں لفظ اللہ صاف موجود ہوتا ہے تو وہاں ضمیر کون سا پھیرا جاتا ہے غائب کا اللہ موجود ہے لیکن خارج میں موجود ہے نا ہمارے دلوں میں موجود ہے بات تو کلام کی ہو رہی ہے بڑا اہم سوال ہے جو شاید کسی سے حل ہی نہ ہو عالم ظالموں کے بعد انا آیا کرتا ہے لیکن منافقون کی پہلی عجد میں عالم یا کے بعد انا آیا ہوا ہے اللہ نحب کے قانون کے خلاف قرآن ہو گیا ہے اللہ کے بندے آگے کھڑا ہے رسول ہو کیا کھڑا ہے قانون ہے کہ جب لام آ جائے تو پھر انا ہوتا ہے خبر میں جب لام آ جائے تو کیا ہوتا ہے انا ہوتا ہے جو سب ہو للہ تصویر تو سب ہو معلوم ہو گیا تصویر معلوم ہو گیا لیکن تصویر لے کر ہاتھ میں ذکر کرنا ثابت ہے یا نہیں جن کے ہاتھ میں تصویر ہے ان سے پوچھو بھائی اچھا حضرت سورہ تغابن کا ربط مقبل کے ساتھ تو پیچھے عرض کرتا آ رہا ہوں نا جی کل سے پڑھنے لگے ہو یہ چار سوتے جو ہیں ان میں مضمون کون سا ہے انصاف فی سبیل اللہ والا سمجھ رہے ہو ہاں۔ اب یہ اس کے ساتھ لگ رہا ہے یہ سورت تقابل تیسری ہے اس کے بعد چوتھی سورت کون سی ہے دوسری ہے تیسری ہے نا یا جو نبی جو تیسری ہے طلاق تیسری ہے اور چوتھی ہے طلاق چوتھی ہے یہ سورج اچھا ایک اور رب بھی عرض کر دوں سورہ صف میں آیا تھا مش رسول رسول بعد اسمہ میرے بعد ایک رسول آئے گا جس کا نام احمد صلی اللہ علیہ وسلم اب اس کے بعد سورہ جمعہ میں فرمایا کہ لوگوں وہ رسول آ گیا ولبی با سفل امی جینا رسولہ جس کا ذکر سورہ صف میں تھا وہ رسول آ گیا ہے اب اس کے بعد سوال ہوا کہ رسول کے آنے کے بعد کیا بنا جواب ملا کے کچھ لوگ ایسے پیدا ہو گئے جو اوپر سے مانتے تھے لیکن اندر سے نہیں تھے مانتے تھے پھر سوال ہوا کہ چلو وہ تو منافق بن گئے ان کے علاوہ جو لوگ تھے ان کا کیا حال بنا تو تغابن میں جواب دیا تھا من کم کافروں من کم مومن ان کے علاوہ بھی دو تحفے بن گئے ایک مومن اور ایک کافر اب کرو مانا بسم اللہ اس صورت کے اندر حضرت مسئلہ انصاف اعلیٰ سبیر ترقی ہے کیونکہ سورہ منافقون میں فرمایا تھا کہ انفقو مما رزقناکم ناکم میاں ہم نے جو کچھ دیا ہے اس سے خرچ کرو دیا تو ہمارا ہے اب فرمائیں گے چلو میاں پیسے نہیں دیتے تو ان تک اللہ کردن قرضہ دے دو چلو کیا دے دو قرضہ دے دو مہربانی کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم جو سب للہ ما فی معافی سما بات ارض کے سامنے پاکیاں بیان کرتی رہتی ہیں اللہ پاک کے لیے تمام وہ چیزیں جو آسمانوں میں اور تمام وہ چیزیں جو زمینوں میں ہیں جو سب اللہ پر لکھا ہے کالن یا کالن یا حالن کیا بلائے ہوئے ہاں؟ کو گرمی تھی رہا ہے ہم اندر بیٹھے ہمیں سردی گرمی نہیں ہو رہی وہ دری کھول کر کنارے پہ بیٹھے ان کو گرمی لگ رہی ہے ہاں؟ مار کی کمی ہے اصل بات یہ جو سب ہو پاکیاں بیان کرتے رہتے ہو اللہ پاک کے لیے تمام وہ چیزیں جو آسمانوں میں اور تمام وہ چیزیں جو زمینوں میں ہیں لاہور ملک پڑھی ہوئی باتیں ہیں ساری صرف اسی کے لیے ہے بادشاہی اور صرف اسی کے لیے ہیں تعریفیں سارے ما کا اسباب کام عزت کے ذلت کے بیماری تندرستی خوشی غمی یہ سارے وہی کر رہا ہے تشریعی تکوینی سارے حکم وہی چلا رہا ہے اور وہ اوپر ہر چیز کے قدرت رکھنے والا ہے وہ ولبی خالہ کا کم حضرت یہ دلیل توحید اخلی ہے اور یہ مبدے کا بیان ہے اس کا بیان ہے وہی وہ ذات پاک ہے جس نے پیدا فرمایا ہے تمہیں خالہ کا کم پر لکھا نعمت انفسیا ایجاد ذات نعمت انفوسیا سب کچھ پڑھ رہے ہو نعمت انفوسی جو ہماری جان کے متعلق ہے ایجاد ذات کا ذکر ہے کہ تمہاری ذات میں نے پیدا کی ہے پیدا فرمایا تمہیں حضرت اوپر لکھا ہے ایک لفظ لکھا ہے ربط کے لیے سو اس کا مقتضا تھا کہ سب ماں ایمان لے آئیں وہ اس کا مقتبہ تھا کہ سب جب خالق وہی ہے تو چاہیے تھا کہ سارے ایمان لے آئے لیکن فمن کم کافر سو باوجود اس کے بھی باوجود اس کے بھی باد میں سے کافر اور باد میں سے مومن ہے بلّہ ہو تعملون خاصا اولا اللہ پاک کے دنیا کا بیان ہے یہ خاصا اولا ہے اور اللہ پاک ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو سمجھا عمل کرتے ہو کیا مراد ہے ایمان ایمانیہ کفریہ کفری کفریہ بصیر دیکھنے والا ہے خلق سماوات والارض افاقیہ الویہ کا ذکر ہے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمینوں کو سفلیہ کا ذکر ہے بالحق حق کو ظاہر کرنے کے لیے یاد ہے پیچھے پڑے ہو حق کو اپنی قدرت اور علم بتانے کے لیے بس و کم نعمت انفسیہ ایجاد صورت نعمت ہوا ہے ایجاد نہیں لکھا ہوا ایجاد ذات غلط ہے نا جی ذات تو پیچھے آ چکی ہے نا خالہ کپن کے اندر یہاں تو تصویر کی بات ہے ایجاد صورت اور صورتیں فرمائی تمہیں بس اچھا کیا تمہاری صورتوں کو معاد کا ذکر ہے وہ ولبی خالہ کا کم تو اس کا ذکر تھا مقدے کا اب یہ معاد کا ذکر ہے اور طرف اسی کے رجوع سب کا کل شام کے سبق میں سمجھایا ہوں معاد اور مبدا یاد ہوگا ضالح معافی سما بات بتی بتی آواری بندی کریے یہ تو بند کرو چاہے آخری روشنی کا ڈھیر ہو بلا وجہ جو ٹیوب جل رہی ہے بلا وجہ یہ بند کر دو بزرگو سماوات یہ خاصا علمیا نمبر دو ہے کیا ہے اور جانتا ہے جو کچھ کے آسمانوں کے اندر اور جو کچھ کے زمینوں کے اندر نمبر تین اور جانتا جو کچھ کے تم چھپاتے ہو جو کچھ کے تم ظاہر کرتے ہو نمبر چار اور اللہ پاک تو جاننے والا سینوں کے رازوں تک ہو کے راز بھی جانتا ہے الم جات نب الدینہ اللہ فرماتے ہیں میری یہ قدرت ہے میں نے تمہیں پیدا کیا تمہیں صورتیں عطا فرمائی اور سن رہے ہو آسمان پیدا کیے زمینیں پیدا فرمائی اور علم میرے کا یہ حال ہے کہ آسمانوں میں زمینوں میں جو کچھ ہے تمہارے سینوں میں جو کچھ ہے سب کچھ جانتا ہوں یہ ہے میری قدرت اور یہ ہے میرا علم لیکن اس کے باوجود بھی کچھ لوگ دوسروں کو پکارتے ہیں کس کو پکارتے ہیں دوسروں کو پکارتے ہیں تو پھر وہ سمجھ لیں کہ جس طرح قوم آد اور قوم سمود نے کی تھی دوسروں کو پکارنا نہیں چھوڑا تھا اور ان کو تباہ کر دیا تھا ان کو بھی تباہ کر دوں گا الم جاتے گمنا نبینہ آیا نہیں آئی تمہارے پاس خبریں ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا من قبل آج سے پہلے ان سے پہلے جنہوں نے کفر کیا فضاک ببا دنیا دنیاوی نمبر اول دنیاوی نمبر اول ہے سمرا بس چکھ لیا انہوں نے دنیا میں بوال سزا اپنے کام کی اپنے کام کی سزا انہوں نے چکھ لی سمجھا کہ بال ہم آزاد علیم کمرائے اخرویا اور واسطے ان کے آخرت میں جی۔ کہاں اور ان کے آخرت میں عذاب ہوگا دردناک ظالح یہ ذالک کا مشارل ہے لکھا ہوا ہے اللہ پر عنوان لکھا ہوا ہے سباب عذاب دنیاوی و اخروی سباب سباب عذاب کا بیان ہے یہ عذاب دنیاوی اخروی کیوں آیا سمجھ رہے ہو اور ذالک کا مشارل ہے عذاب دنیاوی و اخروی کیا ہے یہ عذاب دنیاوی و اخروی بے انا ہو بساب اس بات سے کہ بے شک شان ہی ہے سمجھا کانت تاتی پھر آتے تھے ان کے پاس رسول ان کے واضح دلائل لے کر دلائل واضح لے کر ان کے پاس آیا کانت تاتی ہے سباب عذاب نمبر اول یعنی انکار بشریت امبیا انکار بشریت امبیا کا انہوں نے انکار کیا تو اس کا بھی اس کی وجہ سے عذاب آیا پیچھے سمجھایا ہوں بڑی وضاحت کے ساتھ کہ ہر دور کا کافر مشرق یہ عقیدہ رکھتا تھا کہ جو بشر ہوگا وہ پیغمبر نہیں جو پیغمبر ہوگا وہ بشریت اور پیغمبریت کا منافع جو ہے یہ عقیدہ کن لوگوں کا رہا ہے رہا ہے کسی مسلم کا کسی مخلص مومن کا یہ عقیدہ کبھی نہیں رہا ہاں پھر آتے تھے ان کے بعد رسول ان کے واضح دلائل لے کر ابا ابشر یا پس بس کہنے لگے آیا بشر ہو کر ہدایت کریں گے ہمیں رہنمائی کریں گے ہماری اور بشر اور پیغمبر بن گئے یہ کیسے ہو سکتا ہے پس کہنے لگے آیا بشر ہو کر یادون رہنمائی کریں گے یہ لوگ ہماری حضرت کالو اب ان پر عبارتیں دیکھنی ہے آپ نے من البشر منکرین رسول رسول من جن سے انہوں نے رسول کے جن سے بشر سے ہونے کا انکار کیا سمجھا کس چیز کا انکار کیا بشریت کا کس کا انکار کیا سنو سنو کس کا انکار کیا غالی کہتے ہیں آبا شارو حدون فکا فارو انہوں نے پیغمبروں کو بشر کہا کفر کر بیٹھے پیغمبروں کو بشر کہا تو کافر ہو گئے سمجھا اس لیے مانا سمجھا رہا ہوں مفترین کیا فرماتے ہیں کہ انہوں نے بشریت کا انکار کیا اس لیے کافر ہو گئے بشریت کا انکار کیا اس لیے کیا ہو گئے سنو بات مختصرمانی والوں کا قانون ہے کہ جب وہ انکار کرتے ہیں نا فیل کا تو حمزہ انکار کا لاتے ہیں فائل اور اسم پر میں مثال دیتا ہوں ازید یوتی ازید یوتی حمزہ استفام ہے زید اسم ہے یوتی فیل ہے ہے نہیں ہے یہاں انکار زید ان کا نہیں ہو رہا بلکہ انکار یوتی کا ہو رہا ہے کس کا ہو رہا ہے انکار زید کا نہیں بلکہ یوتی کا ہے ابا شر یادوننا حمزہ استفام انکار کا ہے اور یہ انکار یادوننا کا ہے بشر ان کا تو سن رہے ہو رسالت کا انکار ہے وہ کہتے ہیں بشر تو ہیں لیکن رسول ہاں خیال کرو من کے رینا لے کو رسول باشار انکار کرنے والے ہونے رسول کے جن سے بشر تھے انہوں نے اس بات کا انکار کر دیا کہ رسول بھی بشر ہو سکتا ہے اور عبارت پڑھو اور عبارت مانا ہو ہاشیے پر ہے ہاشیے پر پہلے پہلے مانا ہو ان کرو ان یقون رسول و بادشاہ مانا ہو ان کرو ان یقون رسول و بشرن سمجھا یہ خازن اور ابن کثیر کا حوالہ ہے انہوں نے انکار کیا اس بات کا کہ رسول بشر ہو سکتا ہے رسول کی بشریت کا انہوں نے انکار کیا کس کا انکار کیا رسول کی بشریت کا اور عبارت بھی ہے سابقہ فارو کی عبارت ہے یہ سابقہ فارو پہلے مانا کر لو فقالو ابا شارنا کہنے لگے آیا بشر ہو کر رہنمائی کریں گے یہ ہماری یعنی ایسی بات سب کا فرو سمرا انکار بشریت سمرا سمرا انکار بشریت بشریت کے انکار کا نتیجہ کیا نکلا سب کافر فرو بس کفر کر بیٹھے وہ کافر ہو گئے وہ اس قول کی وجہ سے وہ کافر ہو گئے کافر پر عبارت ہے ہاشیے پر جو ابھی پڑی اس کے بعد الفاص سب بی الفاؤ کا ہے اے صابہ فارو بے خبا بے حاد القل ہے اے سب فرو اس قول کی وجہ سے وہ کفر کر بیٹھے لال تاقی بے تو سن رہے ہو انکار رسالت کا ہے کس کا ہے انکار کس کا ہے اور رسولوں کی بشریت کا ہے تو کہتے ہیں رسول ہوئے اور بشر ہوئے یہ جمع نہیں ہو سکتے رسول بشر نہیں ہوا کرتا رسولوں کی بشریت کا انکار کیا اس لیے وہ کافر ہو گئے بتولو سباب دوم لکھا گئے سباب اول عذاب کیا تھا انکار بشریت اب دوسرا سبب کیا ہے تولی اور منہ موڑا انہوں نے اور منہ موڑ لیا انہوں نے اعراض کر لیا انہوں نے اللہ سمرا سباب دوم اب اللہ کا سمرا کیا نکلا انہوں نے منہ موڑ لیا اللہ نے بھی منہ موڑ لیا سمجھا نہیں اور بے پرواہ ہو گیا اللہ پاک ہو علت سمرا سباب دوم یعنی بستخ اللہ کی علت ہے سمرائے دوم سباب دوم کا جو سمرا ہے بستخن اللہ اس کی علت ہے اور اللہ پاک نزا بے پرواہ ہے تعریف کیا ہوا الدین کا فروغ تخویف اخروی ہے اور یہ شکوہ بھی ہے کہ یہ <clears throat> بلکہ اصل علت ہے ان کی کہ یہ لوگ کیوں پیغمبروں کی انکار کرتے اور پیغمبروں کی تعلیم کی طرف توجہ نہیں کرتے اس لیے کہ ان کا خیال ہے کہ ہم دوبارہ زندہ ہی نہیں ہوں گے جی ایک آدمی اگر قیامت کا منکر ہے خدا کے سامنے پیش ہونے کا تو وہ مرضی جو چاہے کرتا رہے اگر کوئی انسان خدا کے پاس جانے کا قائل ہوگا تو اس کے دل میں خوف بھی پیدا ہوگا اور وہ توحید کی طرف ایمان کی طرف شریعت کی طرف توجہ کرے گا ایسا ہے نا جی کرو مانا اللہ دینا سمجھا سی ہو ہے دعویٰ کرتے ہیں یہ منفر لوگ جنہوں نے کفر کیا جو کہ ہر نہیں دوبارہ زندہ کیے جائیں گے ہر نہیں